اور چاند کے لیے ہم نے منزل مقرر کی یہاں تک کہ پھر ہو گیا جیسی کھجور کی پران ڈال تہن